بسم اللہ الرحمٰن أما بعد سامعین حضرات اس ریکارڈنگ میں ہمارا مقصد ملا خانے والی عبد الحمید کی طرف سے امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی گستاخیوں کا مرتکب ہونا مستقل عنوان اور موضوع کی حیثیت سے پیش کرنا ہے ضمن خطابات کے اندر اس کی امام عالم رضی اللہ تعالی عنہ کی بعض گستاخیاں واضح کی گئی تھیں لیکن مستقل عنوان کی حیثیت سے اس نشست کے اندر پیش کرنا مقصد ہے تو گزارش یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ملا خانے والی کا میں نے ایک کلب سنا تھا جس کے اندر اس نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی گستاخی کا ارتکاب کیا تھا اور وہ گستاخی یہ تھی کہ اس نے ایک روایت پیش کی الوداع و نہایا سے جس روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ یزید زنا شراب کرتا تھا حضرت کو کول ہوا آپ نے فرمایا بیٹا دن کو نہ کیا کر رات کو کیا کر یہ حضرت سیدنا معاویہ کی کھلی گستاخی تھی جو چیز ایک عام مسلمان سے متوقع نہیں متوقع نہیں ہو سکتی اس کا ارتقاب اور وقوع اتنے بڑے صحابی سے کیا چھوٹے سے صحابی سے بھی ممکن نہیں ہے اس نے مکاری سے کام لیتے ہوئے اپنی آئی ڈی سے وہ کلپ اڑا دیا جس میں اس نے حضرت سیدنا معاویہ کی مذکورہ گستاخی کی تھی اور یہ کام اس طرح کے لوگ کرتے رہتے ہیں میرے پاس کئی شواہد موجود ہیں جن کو میں نے قریب کے خطابات اور بیانات کے اندر ظاہر بھی کیا ہے خیر اس نے تو وہ آئی ڈی سے اڑا دیا لیکن ہمارے پاس جو اس کا کلپ ڈاؤن لوڈ ہو کر محفوظ ہو چکا ہے اس میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ نے وہ سلام اللہ علیہ کی گستاخیاں ہیں ایک نہیں کئی گستاخیاں ہیں اور وہی گستاخیاں دکھانے کے لیے میں یہ بیان محفوظ کرا رہا ہوں چنانچہ اس نے یزید کو حضرت معاویہ کے دور میں زانی شرابی ثابت کرنے کے لیے اور میرا رد کرنے کے لیے الکامل ابن اثیر سے الکامل ابن اثیر جلد تیسری صفحہ تین سو سترہ سے ایک روایت پیش کی اس روایت کو اس نے مکمل نے پیش کیا اس سے چاند الفاظ نکالے اور وہی اس نے پیش کر دیے خدا جانے اس کا پوری روایت پیش نہ کرنے کا مقصد کیا تھا شاید اس وجہ سے کہ پوری روایت پیش کرنے سے امام عالی مقام کی گستاخیاں بالکل لوگوں کے سامنے واضح ہو جانا تھیں تو وہ اس گھبر اس ڈر سے اس کا وہ حصہ حذف کرتا چلا گیا کہ جو باعث خطرہ تھا یا کوئی اور مقصد بھی ہو سکتا ہے اس کو اللہ بہتر جانتا ہے بہرحال جو بھی مقصد ہو مقصد خبیص ہے وہ اچھا مقصد نہیں ہے خیانت ہے پوری روایت پیش کرو ناچیز نے اس روایت کو پوری طرح ترجمے کے ساتھ وضاحت کے ساتھ اپنی کتاب بیعت یزید کے اندر پیش کیا ہے اس نے جتنا حصہ پیش کیا ہے وہ کلب کی صورت میں اس کا موجود ہے کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں یزید کے ولی عہد بننے سے قبل ہی اس کو شراب پیتا دیکھ کر زجر و توبیخ فرما چکے تھے چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام ان دونوں کریموں کو یزید نے بلوایا پھر صرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر آنے کی اجازت دی دا بقدح فشار بہو تو یزید نے شراب کا پیالہ منگوایا اور پی گیا ثم فقال فقال ابا تعالیٰ عنہ علی کا شراب کا یو ہر مرو لا علیک کمنی تو یزید فلید نے جواب میں کہا اے میرے دوست عجیب بات ہے میں تمہیں عیش و عشرت کی دعوت دیتا ہوں اور تم انکار کر رہے ہو عرب کے جوان تو جوان لڑکیوں اور شراب و شباب پر خوش ہوتے ہیں اور تم ہو کہ انکار کر رہے ہو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا اے یزید ان چیزوں کا تیرے دل پر قبضہ ہوگا الحمدللہ میرے دل میں تو ان چیزوں کا کبھی خیال بھی نہیں گزرتا ابن صفحہ نمبر تین صفحہ نمبر تین سو سترہ جلد نمبر کی میں پوری جو روایت ہے اس کو پڑھتا ہوں پھر الکامل ابن اسیر سے پہلے جو اصل حوالے ہیں ان کو ظاہر کرتا ہوں کہ اس کا جو ماخذ ہے جہاں سے ابن اثیر نے لیا ہے میں ان کتابوں کا بھی حوالہ پیش کروں گا پھر اس کی گستاخیاں ظاہر کروں گا روایت کا سادہ ترجمہ کرنے کے بعد جو لوگ میری کتاب نہیں پڑھ سکتے چلو وہ بیان کے ذریعے اس کے متعلق اس کی حقیقت کے متعلق جان لیں چنانچہ ابن اثیر میں لکھا ہوا ہے وقال عمر بن سبیا یہاں پر میں نے اپنی کتاب میں بھی خبردار کیا تمبی کی ہے کہ یہ لفظ عمر بن سبیہ غلط لکھا ہوا ہے کتاب میں اصل ہے لفظ عمر بن شبہ عمر بن شبہ جو ہے محدث ہیں ان کی کتاب بہت بڑا محدث ہے کتاب تاریخ المدینہ ان کی مشہور ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے وہ فرما رہے ہیں کالا عمر بن شبا ابن اثیر کے اندر جس طرح حجا یزید و فی حیات ابی ہے یزید نے اپنے باپ کی زندگی میں حج کیا فلما بالا گل مدینہ تھا حج کیا اب کیونکہ اس میں یزید کیونکہ نیکی ظاہر ہو رہی تھی تو حضرت مجبور ہو کر اس کو چھوڑ گئے جی فلما حجا یزید و فی حیات ابھی ہے اپنے باپ کی زندگی کے اندر جب حج کیا یزید نے فلما بالاغل مدینہ تھا جب مدینہ شریف میں پہنچا ملک شام سے آ رہا تھا تو راستے میں مدینہ شریف آتا ہے مدینہ شریف جب پہنچا تو جالا سا اعلیٰ شراب اللہ شراب کی میں جو ہے وہ اپ مجلس بنائی اپنی یعنی شراب کے لیے بیٹھا فستا ادنا علیہ ابن عباس والحسین حسین اللہ تعالیٰ تو یزید سے اس کے کمرے میں آنے کی اجازت مانگی حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے شاہجہزاد بھائی اور امام حسین اجازت مانگی اس نے اب یہ خیانت یہاں پر یہ کی کہ یزید نے بلوایا یہاں ہے اجازت مانگی بلوانے کی بات ہی نہیں ہے یہ خود یعنی اپنی طرف سے روایت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ اپنی طرف سے گئے ملنے کے لیے اور اجازت طلب کی کہ آ سکتے ہیں اس نے یہ خیانت کی اور جھوٹ بولا کہ جی اس یزید نے بلوایا بلوانے کا ایک لفظ بھی نہیں ہے یہاں پر ایک لفظ بھی بلوانے کا نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ میں جھوٹ اور خیانتیں وہ کہتا ہے چشتی جھوٹ بولتا اور خیانت کرتا ہے اب اس کی خیانتیں ایک ہی روایت میں گنتے چلے جائیے فقیل لہو یزید سے اس کے دربان نے کہا ان ابن عباس ان وجہ شرح فہج و حسین یزید سے یہ اس کے دربان نے کہا کہ ابن عباس اگر شراب کی بو محسوس بدبو محسوس کر لیں گے تو وہ پہچان لیں گے کہ یہ شراب ہے یعنی بو شراب کی آنے سے وہ محسوس کر لیں گے کہ اس کمرے میں شراب ہے فہا جب تو یزید نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو روک دیا کہ کہیں وہ پہچان نہ لے کہ میں ادھر شراب پیتا ہوں یا شراب رکھتا ہوں شرابی آدمی ہوں فلان پہچان نہ لے ڈر کے مارے ان کو پیچھے رکھے باہر رکھ دیا حضرت عبداللہ ابن عباس کو آنے نہ دیا لیکن وہ آد نہ لے حسین حسین کو اجازت دے دی اب یہ حصہ بھی چھپا گیا کیوں اس کو معلوم تھا کہ اگر یہ بیان کرتا ہوں کہ عبداللہ ابن عباس کو کیوں باہر رکھا اور حسین کو کیوں اندر آنے کی اجازت دی ان سے ڈر ہے کہ شراب کی وہ محسوس کر لیں گے تو پہچان لیں گے کیا حسین سے ڈر نہیں تو ہر بندے کو اعتراض اشکال پیدا ہوگا میں خدشہ اٹھے گا کہ یار اس کا مطلب ہے یزید حسین کو بالکل بچہ اور پاگل سمجھتا تھا اتنا بےحدہ سمجھتا تھا امام حسین کو کوئی شراب کی بدبو نہیں آتی تھی دوسری بات یہ ہے کہ ان سے گھبرا رہا ہے اور علی کے بیٹے سے نہیں گھبرا رہا اب اس مردود ملا کو پتا تھا کہ یہ ظاہر کرتا ہوں تو امام حسین کی بالکل توہین جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے گی کہ امام حسین موٹے عقل کے نوز باللہ سمجھے جاتے تھے اس وقت کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ شراب کی بو کیا ہوتی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کا خطرہ تھا پھر حضرت امام حسین کا خطرہ ہی نہیں تھا کسی قسم کا اس کو وزن محسوس نہیں ہوتا تھا حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی مخالفت تو نہیں چلتی تھی مخالفت تو چلتی تھی ان کی جن کی مخالفت چلتی ہے اس کا کوئی خطرہ نہیں ہے اور جس کی مخالفت نہیں چلتی اس کو باہر روکا جا رہا ہے کہیں محسوس نہ کہ اس کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے یہ کیا تماشا ہے کتنا بڑی خیانت ہے اس کی تیسرے نمبر پہ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں جھوٹ بھی بولا خیانت بھی کی اور اللہ تعالی کی طرف سے جو برس رہا ہے وہ پتہ کیا ہے آگے سنیے فلما داخلہ امام حسین تشریف لائے اندر واجہ دراحت شراب محتیب واجد رہا ہے رائے محتیب امام حسین نے شراب کی بدبو بھی محسوس کی اور خوشبو بھی محسوس کی جو خوشبو یزید لگا کے بیٹھا ہوا تھا اپنے جسم پر جو خوشبو لگا کے بیٹھا ہوا تھا وہ خوشبو محسوس کی رائے شراب شراب کی بو معتیب خوشبو کے ساتھ اس امام عالی مقام نے محسوس کی اب آپ بتائیں یہ بھی وہ چھوڑ گیا کیوں چھوڑ گیا کیونکہ اس کے اندر تو صاف آ رہا ہے کہ امام حسین نے شراب کی وہ محسوس کی تو کیونکہ روایت کا کذب روایت کا جھوٹا ہونا ان تمام الفاظ سے واضح ہوتا جا رہا ہے اب اس خبیص نے جھوٹ بولنا تھا ہے ہاں جی تو جھوٹ بولنے کے لیے اس پر یہ ضروری ہو گیا کہ جھوٹ پر پردہ ڈالے اور پردہ ڈالنے کے لیے یہی ضروری تھا کہ الفاظ جو ہیں وہ اڑاتا چلا جائے اور حذف کرتا چلا جائے تاکہ کسی کو محسوس نہ ہونے پائے بات نہیں سمجھے اگلی بات فکال علی اللہ دروتی بے کا امام حسین اندر داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا اللہ کی کے لیے خوبی ہے تیری خوشبو کی یعنی شراب کی بو تو محسوس کر لی لیکن اس کے ساتھ یزید نے جو خوشبو لگائی ہوئی تھی وہ بھی آپ نے محسوس کی اب شراب کی بدبو کو امام حسین بھول گئے سوکھنے کے بعد اس کی طرف توجہ نہیں کی اور یزید کی خوشبو کی تعریف شروع کر دی للہ تھی میں کمال کی خوشبو لگا بیٹھے ہو کیا بات ہے کیا بات ہے یزید اتنا عظیم خوشبو لگا کے بیٹھے ہوئے ہو ماتیا بہو تمہارا اتنا عظیم خوشبو ہے ہارا یہ کیا چیز ہے کالہ بولو سنا شام یہ وہ خوشبو ہے یزید نے کہا یہ وہ خوشبو ہے جو ملک شام میں تیار کی جاتی ہے اب یہاں تک تبصرہ یہ ہے ایمان سے بتانا امام حسین شراب کی بدبو محسوس کریں دوسری طرف خوشبو محسوس کریں کپڑوں کی تو بدبو کو بھول جائیں شراب کی بدبو محسوس کرنے کے بعد شراب کو جان لینے کے بعد پھر یزید کے کپڑوں پر لگی ہوئی خوشبو کی تعریف شروع کر دیں ایمان سے بتاؤ امام حسین علیہ السلام کو یہاں پر کیا ثابت کیا جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک پہلے نمبر پر خوشامتی ہے دوسرے نمبر پر جان بوجھ کر برائی سے منہ پھیر رہا ہے سمجھ نہیں آئی بات کی ثابت ہو رہا ایمان سے بتانا کہ نہیں کہ حق تو یہ بنتا تھا اگر آپ مسلمان کوئی آدمی کسی کسی کے پاس جاتا ہے اور شراب کی بدبو محسوس کرتا ہے پھر خوشبو بھی اس کی محسوس کرتا ہے تو حق کیا بنتا ہے مسلمان کا ایمان سے بتانا خوشبو کی تعریف کرنا یا شراب پر اس کی سرزنش کرنا کیا کیا کیا لازم آتا ہے شریعت کیا کہتی ہے تو امام حسین نے بجائے اس کے سردرش کرتے اس کی اس پر رد و انکار فرماتے ہاں فرماتے یار شرم کریے کیا کیا ہوا تو نے شراب لے کر بیٹھا ہوا ہے آپ اس کی خوشبو کو بھولتے فرض یہ تھا حسین کا کہ خوشبو کو بھول جاتے اور اس کی بدبو شراب کی محسوس کر کے اس پر جو شریعت کا حکم شریعت کو جو فریضہ تھا وہ پورا کرتے لیکن اس کے اس اس روایت کے اس جھوٹی روایت کے اندر کیا لکھا ہوا ہے الٹا کہ امام حسین نے شراب سے منہ پھیر لیا اس کو فراموش کر دیا اور خوشامد شروع کر دی اس کی خوشبو کی معذ اللہ وہ امام سے ایمان سے بتاؤ امام حسین کی یہ بدترین توہین ہے کہ نہیں ہے لانت تھا اس کتے پر جس نے روایت بنائی ہے یہ بھی وہ جان بوجھ کر چھوڑ گیا اسے ایسا بیان نہیں کیا اس کو پتہ تھا لوگ معلوم کر لیں گے خبیص تم میری دشمنی میں عداوت میں اور اپنے تکبر اپنی شیطانیت میں اتنا اندھا ہو چکا ہے کہ امام حسین کی توہین کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آ رہی کیوں ایسی روایت پیش کر رہا ہے اور اگر تمہیں جھوٹی سچی روایت کا پتہ ہی نہیں چلتا تو تم ممبر میں کیوں پہ ممبر پہ کیوں بیٹھتا ہے ممبر پہ وہی بیٹھ سکتا ہے جو جھوٹ اور سچ کے اندر تمیز کر سکتا ہوں جو بدھو کمینا ممبر پہ بیٹھتے ہوئے تمیز نہیں کر سکتا جھوٹ اور سچ کی اس کا تو ممبر پہ بیٹھنا حرام ہے یہ سچ کا ممبر ہے کہ جھوٹ کا ممبر ہے پھر اندازہ لگائیں باللہ من ذالک جو ایک عام چیز عام مسلمان سے ایک بات متوقع نہیں یہ امام حسین کی طرف منسوب کر رہا ہے اور پھر اگلی بات سنو اس میں تو مختصر لکھا ہوا ہے چلو یہاں سے پیش کر کے پھر آگے اصل والد تم مدعا قادہ اس نے پیالہ شراب کا بلایا فاشارے بہو شراب پی سما دہاب آخارا وہ جاہل یہاں پر پڑتا ہے سما دہاب اخیر اس کو اتنا تمیز نہیں ہے جاہل کٹھے کو یہ لفظ اور کے معنی میں دیگر کے معنی میں آخر ہوتا ہے کہ اخیر ہوتا ہے اخیر کا معنی تو آخری ہوتا ہے اور آخری چاہتا ہے پتہ نہیں پہلے کتنے پیالے چل چکے پیالہ تو یا پہلا تھا تو اس کو اخیر کہنے کا کیا معنی پھٹے منہ ایسے ملاؤں کا پا جس کو اتنا تمیز نہیں ہے کہ لفظ دیگر کے لیے عربی میں کون سا مانا آتا ہے کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے ایسے معنی کے لیے آخارا اور پلایا پیالہ بلایا فقال اس کے عبد اللہ یا غلام یہ لکھا ہوا ہے اس کے عبد اللہ ادھر نہیں ہے اگر سے لیکن جو اصل روایات ہیں اصل ماخذ ہیں ان کے اندر یہ موجود ہے لفظ یا غلام کا اللہ غانی کا میں حوالہ دکھاتا ہوں یہ میرے پاس پڑی ہے یہ دیکھو اللہ غانی یہ اسبہانی جس کو کہتا ہے امام اسبہانی یہ امام بھی نہیں ہے اللہ پاک معاف کرے کوئی امام نہیں ہے یہ ہاں جی مود صحب نے تو لکھا کہ جو اس نے خرافات اس میں جمع کی ہیں خود اس بدکاری کی باتیں اس کتاب کے اندر جتنا اس, اس کتاب مصنف نے جمع کی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ خود خود جو ہے راوی کتاب لکھنے والا یہ بدکار بن جاتا ہے بتائیں اس نے جتنی شراب جنا کی باتیں سب جمع کی ہوئی ہیں اس کتاب کے اندر تو شرم نہیں آتی اس کو ایسی کتابیں کا سہارا لیتا ہے ایسی کتابوں کا جو خود جانی زنا اور شراب سے بھری ہوئی ہیں تو پھر حوالہ دینے کا کیا مانا اور پھر یزید کے خلاف بولنے کا کیا مانا تو اس اس کا ایسی کتاب کو تو تو کہہ رہا ہے کہ یہ سچی ہے اپنی شراب پینے کی روایتیں بھی لاتا ہے یہ راوی یہ کتاب والا خیر اس کی طرف جانا نہیں چاہتے چلو اس کو سچا بھی مان لیں سچا مان لیں اس کے اندر یہ صاف موجود ہے جو اس کے اندر الفاظ ہے نا وہ میں بتا دیتا ہوں امام حسین کے یہاں پر الفاظ جو لکھے ہوئے ہیں الغانی جز پندرہ مکہ مکرمہ عباس احمد الباز کی چھپ سے چھپی ہوئی صفحہ دو سو بیاسی بیاسی پر فقال در بے کا ہاضا ما سیبا وما کون تو آگے اس کے اندر الفاظ یہ ہیں وما تو یہ تقدم ہونا تھی سن آتی میں نے یہاں سے ہی اپنی کتاب میں اس روایت کو لکھا ہے کہ امام حسین پھر آگے کہہ رہے ہیں فرما رہے معاذ اللہ تو میں تو نہیں سمجھتا تھا کہ خوشبو کی صنعت میں ہم سے کوئی آگے بڑھ جائے گا ہم آلے بیت لوگ جو ہیں وہ تو اعلیٰ درجے کی خوشبوئیں بناتے ہیں گھر میں اب بتاؤ امام حسین نے فیکٹری بنائی ہوئی تھی شرم آنی چاہیے یار میں تو نہیں سمجھتا تھا کہ امام ہم سے کوئی خوشبو بنانے میں آگے نکل جائے گا یہ تو اتنا بڑی خوشبو بنا کر بیٹھا ہوا خیر پھر آگے امام حسین نے بات لمبی کی جی معاذ اللہ دیکھو پما یہ ابن معاویہ یہ کیا چیز ہے ابن معاویہ فقال یا ابا عبداللہ حاضر طیب یسنا لنا بشام یہ شام میں بنائی جاتی ہے ہمارے لیے ثم دعا بقادہ ہن ثم دعا بقادہ ہن فقال اس کے یا اس کے ابا عبداللہ یا غلام یہ لفظ ہے یزید نے اور پیالہ منگایا اور غلام سے کہا کہ حسین کو پلا بات کو سمجھنا لگا ابن اسیر کے اندر چلو یا غلام کا لفظ نہیں ہے لیکن اس کی جالت ظاہر کرتا ہوں والی کی کہ وہ یہاں پر کہتا ہے اس کے ابا عبداللہ ابو عبداللہ پی یعنی امام حسین کو کہا پی تو بدتمیز تمہیں اتنا تمیز نہیں ہے سکا یسکی شکایتن کا معنی تو ہوتا ہے پلانا اور تو اس کا معنی پینا کر رہا ہے جس کو عربی کے اتنے عام لفظ ایمان سے بتانا یار یہ یہ, ہدایت الب میں ہے سکا کلّہ اور مفول مطلق ہوتا ہے نا مطول مفول مطلق کے حلف کی مثال فیل کے حلف کی مثالیں وہاں پر دیتے ہیں دیتے ہیں نا ہاں یہ شرح میات کے اندر بھی ہے بہت اچھے بہت اچھے شرح میات نہاو کی ناہب میر کے بعد عربی میں پہلی کتاب ہے اس کے اندر جناب لکھا ہوا ہے سکل ہو ہو بجار جنت متوا ہو سکل ہو ہو اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو پانی پلائے ٹھنڈا کرے یعنی وہ تمہیں اتنا تمیز نہیں ہے شرح میات کے اندر ایک لفظ لکھا ہوا ہے اس کا ترجمہ تجھے صحیح نہیں آتا اور ممبر پہ بیٹھ کے تو پتہ نہیں شیخ الاسلام بنا ہوا ہے پھٹے مون ان کا جو تجھے جناب بناتے ہیں اپنا شیخ حال تیرا یہ ہے اور پھر کہتے ہیں کہ چشتی جائل ہے چشتی فلان ہے چشتی بالکل جائل ہے بات ٹھیک ہے لیکن تمہاری جہالتیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو ہے وہ چشتی اور جہالتوں سے جاہل ہے تمہاری جال تو جائل ہے اور صاف ہے دیکھا بالکل ایمان سے تمہارے والی جالتے ہیں ہم نہیں رکھتے تو اس کے اب عبداللہ یا بولا فکال الحسین کا کا یو المر امام حسین نے فرمایا علیہ کا شراب اپنی شراب کو لازم پکڑ پی اے اے شخص لا آئین علیہ کمنی یہ اس نے عبارت اپنے کلپ میں پڑھی ہے لا آئین علیہ کمنی اس کی میں وضاحت کروں گا امام حسین نے فرمایا پی لا آئین علیہ کمنی میں نے اپنے جلسوں میں یہاں پر اس کا ترجمہ کرتے ہوئے یہ کہا تھا اور یہ کہتا رہا کہ میں میری آنکھ تجھ پر نہیں ہے یعنی میں تیری طرف نہیں دیکھتا امام حسین نے فرمایا تو شراب پی میں تیری طرف نہیں دیکھتا میں نے اس پر تبصرہ کیا کہ یار اکیلے کمرے میں امام حسین جو فرما رہے ہیں یزید کو کہ تو شراب پی میں تیری طرف نہیں دیکھتا تو بیس ہزار کے ساتھ لڑنے کا کیا مانا اکیلا یزید تھا اس وقت تو امام سے لڑا نہیں گیا اس وقت تو فرماتے ہیں معذ اللہ معذ اللہ کر جو کچھ کرنا ہے میں تیری طرف نہیں دیکھتا میں یہ تبصرہ کرتا رہا اور پھر اس بار یہ ہاشیا چڑھاتا رہا کہ بھائی دیکھو اکیلا آدمی ہے اس وقت امام حسین پر فرض بنتا ہے جی، جی، جی۔ کہ بھائی یہ حضور کے فرمان کے مطابق جو بدی تم سے دیکھے زبان سے رو ہاتھ سے روکے نہیں طاقت زبان سے روکے نہیں طاقت دل میں برا جانے تو امام حسین سلام اللہ علیہ اس وقت اس کو دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کم از کم پہلے نمبر پر تو امام کا فرض بنتا تھا کہ ہاتھ سے روکتے ہاں، ہاں، ہاں۔ کیوں کہ جدید اکیلا بیٹھا ہوا تھا کون سا خطرہ تھا اور اگر واقعات حسین وہاں پر خطرہ ماسو تو پھر ستر بہتر کو جو ہے وہ ذبح کرانے کا کیا مانا اگر وہاں پر خطرہ اپنی جان کا ہے تو کیا ستر کی جان کا اپنے سمیت کوئی خطرہ نہیں ہے یار یہ کیسی عجیب بات ہے میری بات نہیں سمجھ رہے تو یہ تو اس وقت کا میرا تبصرہ تھا جو میں کرتا تھا آج اتفاق سے میں سیرت حلبیہ شریف کا مطالعہ کر رہا تھا کسی مسئلے کے لیے اس کے اندر لا کا منی یہی جملہ اس کے اندر آیا اور اس امام نے اس جملے کا مطلب خود واضح فرما دیا میں جب بیان کرتا تھا تو ظاہری معنی ذہن میں رکھتے ہوئے بیان کر دیتا تھا ہے ہاں جی مجھے تردد رہتا تھا شک رہتا تھا کہ پتہ نہیں یہ معنی صحیح کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا کو مناسبت نہیں بنتی اس طرح میں جب بیان کرتا تھا لیکن بیان کرتا تھا کیونکہ ظاہری معنی اس کا یہی لگتا ہے لیکن الحمدللہ للہ سیرت حلبیہ پرانا چھاپا بیروت لبنان کا جو ہے دو سو چھیانوے جلد پہلی دو سو چھیانوے پر یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب پہلا خطبہ ارشاد فرمایا تھا مکہ شریف کے اندر کابت اللہ کے ساتھ کھڑے ہو کر اور پھر آپ پر محنت اور امتحان اور اللہ تعالیٰ وہ تکلیفیں آئی اور کفار کی طرف سے جو ہے وہ آپ آپ اوپر ظلم کیا گیا ظلم کیا گیا آپ پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ مار پٹائی کے بعد جب آپ معذ اللہ زد و کوب کرنے کے بعد آپ بے ہوش ہو گئے آپ کو اٹھا کر لے جایا گیا تو حضرت ام جمیل حضرت فاروق اعظم کی ہمشیرہ محترمہ جو ہیں وہ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق جب ہوش میں آئے تو آپ نے پوچھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں اتنے میں سر کے اوپر حضرت کی والدہ محترمہ جو تھی نا ابھی حالت کفر و شرک میں تھی وہ بھی قائم تھی کھڑی تھی تو حضرت ام جمیل سے پوچھا حضور کہاں ہیں حضرت صدیق اکبر نے ہوش میں آ کر حضرت ام جمیل سے پوچھا حضور کہاں ہیں انہوں نے اشارہ کیا کہ تیری ماں کھڑی ہے اگر میں بتاؤں گی حضور کہاں ہے تو اس کو پتا چل جائے گا یہ بتا دے گی بتا دیں گی جا کر کسی مشرق کو تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی اللہ کوئی ظالمانہ ہاتھ اٹھائیں گے تو یہ اچھی بات نہیں ہے لہذا وہ چھپانا چاہ رہی تھی انہوں نے اشارہ کیا اشارہ کیا کہ تیری ماں کھڑی ہے ابو بکر حضرت ابو بکر نے یہاں پر جملہ فرمایا کالا فلا فلا علیہ کا منہا بالکل وہی جملہ ہے ادھر ہے امام حسین نے فرمایا منی لا آئین علیہ کا منی ادھر حضرت صدیق اکبر اما کے متعلق فرما رہے ہیں تو فرماتے ہیں حضرت ام جمیل کو فلا آئین علیہ کا منہا اب اس کی تفسیر امام حالبی سیرت حالبیہ والے خود مانا بیان فرماتے فرماتے ہیں ان انہا لا سر سرا کے کہ میری ماں تیرا بھید نہیں کھولے گی یعنی ان کو بتائے گی نہیں تو نہ گھبرا میری ماں جو ہے وہ کافروں کو نہیں بتائے گی میری ماں ہے کو لحاظ رکھتی ہے یہ ایسا کام نہیں کرے گی یہ نہیں بتائے گی یہ بھید اور راز کھولے گی نہیں اب امام حسین کی اس عبارت کا مطلب کیا نکلا مطلب یہ نکلا کہ امام حسین فرما رہے ہیں یزید کو کہ یزید شراب پی میں تیرا بےت کسی اگے نہیں کھولتا میں لوگوں دستا ہی نہیں کہ شراب پیندا ہے اور لکھ لانت ملا کمینے تمہیں شرم نہیں آتی کیسی روایت تو پیش کر رہا ہے جھوٹی امام حسین کی انتہا درجے کی توہین ہے کہ امام حسین سلام اللہ علیہ یزید کے کمرے کے اندر بیٹھ کر اس کو فرماتے ہیں شراب پی لے میں کسی کو نہیں بتاتا اب دیکھو اس اس بات کے اندر کتنی توہینیں ہیں امام حسین کی ایک توہین تو یہ ہے کہ امام حسین کو جیسے بلا لیا اور شراب پیش کر رہا عبداللہ بن عباس سے ڈر رہا ہے بات کو سمجھو اور امام حسین کو بے تکلف ہو کر بلا رہا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ امام حسین کی یزید کے ساتھ بے تکلفی تھی بے تکلف دوستی تھی حتیٰ کہ بدی اور بدی اور نیکی میں شرکت کا بھی ایسا مسئلہ تھا کہ اسی وجہ سے عبداللہ ابن عباس سے تو گھبرا رہا ہے لیکن حسین کی پرواہ نہیں کر رہا اور بلا کر کہتا ہے شراب پیو اس کا اس سے عام ذہن کیا سمجھے گا یہی سمجھے گا کہ نہیں کہ اس کا مطلب ان کی دوستی تھی اور نیکی بدی کے اندر سب شریک رہتے تھے اس وجہ سے ان سے ذرا بھی نہیں گھبرایا یار محسوس ہوتا ہے بڑا ایمان سے بتانا ہر کسی کا ذہن جو ہے وہ اسی کی طرف جائے گا ایمان سے بتاؤ یہ امام حسین علیہ السلام کی یہ بےزتی ہے کہ نہیں ہے بدترین توہین ہے کہ نہیں اس ملا کی طرف سے دوسری توہین اس نے امام حسین پاک کا اس وقت فرض بنتا تھا کہ بدی سے روکتے رسول کے فرمان پر عمل کرتے نانے کے فرمان پر عمل کرتے یہ روایت بتا رہی ہے انہوں نے عمل نہیں کیا نہ جن کو ترک کرنا یہ امام حسین کی طرح منسوخ کیا جا رہا ہے ایسے سب سے بڑی پھر اگلی بات خوشامد کرنا بدی بدی سے کسی کی برائی محسوس کرنے کے بعد اس سے منہ پھیر لینا اس کی طرف توجہ نہ کرنا خیال بھی نہ جانے دینا اور خوشامد کرنا اس کے کپڑوں کی اس کی خوشبو کی ایمان سے بتاؤ یہ عام کسی مسلمان سے ہو سکتا ہے تو امام حسین کی چال ہے اور کیسا گستاخ ہے ایمان سے بتانا اور پھر اگلی بات اگلی تو توہین امام حسین کی یہ ہے کہ وہ یزید کو برائی پر دلیل کر رہے ہیں کیونکہ جب وہ فرما رہے ہیں کہ پی میں کسی کو نہیں بتاتا بولو میں تیرا راز کھولتا لا آئین کمنی میں تیرا راز نہیں کھولتا کسی کو نہیں بتاتا پی موج کر حتیٰ کہ میں تیرا راز نہیں کھولتا یعنی تیرے باپ کو نہیں بتاؤں گا حالانکہ فرد بنتا تھا ایمان سے اچھا اچھا آدمی مسلمان جب کسی کے بیٹے کی برائی دیکھتا ہے تو خفیہ طور پر ٹھیک ہے اللہ نہیں کہنا چاہتا خفیہ طور پر جا کر بتا دیتا ہے یار تیرا بیٹا ایسا ہے یار تو امام حسین کا فرد بنتا تھا کہ حضرت معاویہ کو کان میں جا کر چلو خفیہ طریقے سے بتا دیتے الٹا وہ کہہ رہے ہیں اگر اتنا جزید کو ہی کہہ دیتے اچھا کھڑو جا میں تیرے پیو نو دسنا ایمان نال دسو وہ ڈکیندہ کہ نہ ڈکیندہ پیو کا خطرہ ہوں کہ نہ ہوں انہیں الٹا انہوں کیا معاذ اللہ یہ کہ آج میں یہ جھوٹ بول رہے ہیں ماں یہ کہ آ کے شابش میں تیرا بہتری کھول رہا کسی نے دستا موت کر افسوس ہے یار اسلام نہیں ہے ورنہ ایسے مولوی پر جوتے مار مار کرنا ان کا منہ سریک کیا جائے شرم نہیں آتی ان لوگوں کو اور سنو پھر امام علی مقام کو امام علی مقام کو یہ افواہ معلوم ہو چکی تھی اے کہ یزید کو ولی عہد بنانا ہے جب یہ معلوم ہو چکا ہے امام حسین کو امام حسین پر فرض نہیں بنتا تھا کہ حضرت معاویہ کو بتاتے تیرا بیٹا ایسا ہے تو بتایا کیوں نہیں ہو سکتا ہے بتا دیتے تو وہ اپنے بیٹے کو ولی عہد نہ بناتے خلیفہ نہ بناتے انہوں نے بتایا کیوں نہیں آنکھوں سکھ کے ساتھ دیکھنے سے جس طرح کے مشہور ہے کہ شراب جنا کی وجہ سے تو بحث انکار کر دیا بحث انکار کیا انکار کا سبب کیوں نہ بیان کیا حضرت معاویہ کے آگے سبب کیوں نہ بیان کیا کہ تیرا بیٹا ایسا ہے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا وہ شراب پیتا ہے میں کیسے کروں لیکن یہ تو ملا ثابت کر رہے ہیں کہ انہوں نے تو وعدہ کیا تھا میں تمہیں میں نہیں بتاتا انہوں نے وعدہ کیا تھا یہ نہیں بتاتا میرے خیال میں یہ وعدہ پورا کر رہے تھے افسوس ہے اگر یہ وعدہ پورا کر رہے تھے تو پورے زمانے کو پتا کیوں بتایا پھر آگے جا کر امام حضرت معاویہ کو نہیں بتایا نا پورے زمانے کو کیوں بتایا پھر کربلا کیوں لگی امام عالی مقام کی توہین کے علاوہ اس کے اندر اس کے کلام میں یعنی ملا خانے والی کے کلام میں تو سارے اہل بیت اور سب صحابہ کی توہین گستاخی ہے کیوں کہ اس نے اس میں کہا ہے کہ یزید نے کہا کہ اس پر تو عرب یہ شباب کباب جو ہے شراب وغیرہ اس پر یہ کام تو عرب کے سرداروں کا ہے اور تو کیوں پیچھے ہٹتا ہے عرب کے جوانوں یہ بڑا پسند کرتے ہیں جو اس جن شعروں کا اس نے ترجمہ کرنا چاہا وہ ہیں علیہ سعادت ان اشعار کے اندر یہ لفظ علیہ سعادت العرب کہ شراب کی سراہی پہ تو عرب کے سردار عرب کے بڑے لوگ جو ہیں وہ اسی پر رہتے ہیں اور یہ ان کا کام ہے شراب نوشی تو میرے دوست اس کے اندر اس ظالم نے اندھے ہو کر بیت سب کی صحابہ سب کی توہین ہے کیوں کہ یہ کہنا کہ عرب کے سارے جوان ایسا کرتے ہیں تو عرب کے جوانوں کے اندر تو صحابہ عرب کے سردار اور جوان سارے وہ صحابہ کرام تھے اس وقت اس وقت جس وقت کی جزید کی حکومت ہے اس وقت کون سا علاقہ عرب کا تھا جس پر سرداری کفر کی ہو عرب کے کون سے سردار جوان تھے جو کافر تھے بتاؤ تو صحیح وہ تو سب صحابہ ہیں عرب کی ساری روئے زمین جو ہے وہ تو صحابہ کرام کے جو ہے وہ زیر اثر اور زیر حکومت آ چکی تھی تو یا صحابہ رہ گئے تھے یا آل بیت نوجوان رہ گئے تھے سردار کا ہو تو وہی سردار رہ گئے تھے پھر ان کو کہنا کہ وہ شراب اور زنا اور بدکاری اس کو وہ بڑا پسند کرتے ہیں اور تم نہیں کرتے عرب کے نوجوان اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے جو فرمایا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب وہ کون سے مردان عرب وہ کہتے ہیں مردان عرب عاشق کے رسول عرب کے حضور کے نام پر جو ہے سر کٹانے والے ہیں اور تم تم کی تو کہہ رہے ہو کہ مردان عرب جو ہیں وہ شراب پینے والے ہیں تو بتاؤ اس سے بڑی اور کیا توہین ہوگی یہ توہین نہیں ہے صحابہ کرام کی اندھے ہو کر تمہیں اتنا تمیز نہیں ہے کہ روایت جو ہے وہ کس درجے کی ہے اس روایت کو تو نے جانچا نہیں پرکھا نہیں سب اندھے ہو کر اس کو بیان کر دیا نہ تجھے روایت کا پتہ نہ درایت کا پتہ تو معلوم ہوا کہ اس نے جو ہے وہ خالی امام حسین کی توہین نہیں کی سب صحابہ اور بیت کی توہین کر دی ہے اور ایسے اندھے ملا ہیں جس کتاب سے حوالہ مجھے وہ لگتا ہے کہ اس نے اردو کی کتاب پڑھی اس میں جس طرح غلط مات لکھا ہوا تھا نا اسی طرح اس نے ٹھوک دیا یہ کتاب جو اصل کتاب ہے نا جی، جس سے وہ حوالہ دے رہا ہے اگر وہ ظالم شخص جو ہے وہ کم از کم اتنا کرتا کہ نیچے ہاشیہ لکھا ہوا ہی پڑھ لیتا نیچے ہاشیہ لکھا ہوا ہے اس کی عبارت میں پڑھتا ہوں تو اس کو تمبی ہو جاتی کہ روایت جھوٹی ہے تو اردو خام اللہ تمہارا کام ہے صرف وہی بازار ہوٹل کا داغ ساگ بنا کر دال ساگ بنا کر اپنا ہوٹل چلانا تم ہوٹل چلاتے ہو تمہیں کیا ہے یہ دیکھو آتا کہ تو نیچے موشی لکھ رہا ہے اعتقد ان هذه الابيات مصنوعه منحوله فلم يكن يزيد بن البلاحه بحيث يعرض ذلك على الحسين ويوجد عليه مقالا وإذا نظرنا من جهة أخرى إلى أن معاوية إنما والله ابن الحاج لتشيع عنه قالت عنه قالت الخير لتشيع عنه قالت الخير ويوسف بالدين والتقوى فلا نشك في أن جرير كان في حجه يتسمت ويظهر التمسك بالدين وهذا ينافي هذه الرواية وقد أحسن ابن جرير آه، كل الإحسان في أهمالها ولعلها اخترت بعد زمانه موشی لك رہا تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے شعر اور روایت جھوٹی ہے یزید اتنا بھی بڑا بے وقوف نہیں تھا کہ حسین کو سامنے بلا کر شراب کی دعوت دیتا ہے کہ تاکہ تاکہ یہ بندہ میرے خلاف باتیں باہر جا کر کرے پتا بھی ہے مخالفت تھی ہمیشہ مخالف کے آگے ایسا کیا جاتا ہے جب جی، کے آگے تو بندہ بدماش بھی شریف بن جاتا ہے تاکہ میرا ایسے ہے تو وہ نیچے موجود کہہ رہا ہے کہ یار اس نے ایسی بات چھوڑنی تھی کہ جیسے امام حسین کو موقع مل جائے اس کے خلاف افواہیں اڑانے کا تو وہ کہتا ہے نیچے معاشی کہ جب ہم ایک اور حوالے سے اس روایت کو پڑھتے ہیں نا کہ دیکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے کیوں بھیجا تھا حج کرانے کے لیے یزید کو کہ انہوں نے ولی عہد بنانا تھا تو کم از کم لوگوں کو پتا چلے کہ یہ دیکھو جو شخص حج پڑھاتا ہے نمازیں پڑھتا ہے سب کچھ کرتا ہے لہذا یہ اہل ہے خلافت کا تو حضرت معاویہ تو اس کی اہلیت اور تقوی پرہیزگاری کو ظاہر کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں اور وہ الٹا کب میں اکیلے میں حضرت بابو سر کو بلا اللہ اکبر اللہ ہے اس خبیص پر جس نے اس روایت کو گھڑا ہے اور اللہ انتقام لے اس ظالم سے جس نے ممبر پر اس کو پڑھا ہے گھڑنے والا بھی خبیص ہے اور پڑھنے والا بھی ہے تو یہ کہہ رہا ہے فلاں نشک کو ہم شک نہیں کرتے فی یزید یزید اس حج کے موقع پر اپنی حالت اچھی ظاہر کرتا تھا اور تمسک بھی دین کرتا تھا تو یہ ساری باتیں اس روایت کے منافی ہیں اور آگے یہ کہہ رہا ہے محشی کہ ابن جریر تبری نے کمال کی بہت اچھا کیا کہ انہوں نے اس روایت کو اپنی تاریخ میں درج نہیں کیا یہ کہہ رہا ہے لگتا ایسے ہے کہ ابن جریر کے زمانے کے بعد یہ روایت گھڑی گئی ہے لیکن سنو محشی پر میرا اعتراض ہے یہ محشی جو آشے لکھ رہا ہے نا اس پر میرا اعتراض ہے میں اس بات کا ساتھ نہیں دیتا اس کا کروں اعتراض وہ کہے گا پھر دیکھا ہے یار محشی اتنا بڑا محشی ہے اس کے ساتھ مناقشہ کر رہا ہے جی مناقشہ کر رہا ہوں سنو حضرت ابن جریر تبری کے بعد اس کا گھڑا جانا ممکن ہی نہیں کیوں کہ یہ روایت علی بن محمد مدائنی کے پاس ہے اصل میں عمر بن شبا نے علی بن مدائنی سے لیا علی مدائنی سے لیا علی مدائنی جو ہے وہ خود ابن جریر تبری سے پہلے کے ہیں تو ابن جریر تبری کے بعد کیسے ایک طرح اس کا ہو سکتا ہے جا سکتی ہے معلوم ہے موشی نے بھی یہاں پر غلطی کی ہے اصل حقیقت اب میں بتاتا ہوں وہ میں اپنے حافظے پر اعتماد کرتے ہوئے اپنے بیانات کے اندر اس روایت کو منسوخ کرتا رہا ہوں تین چار مقامات پر معمر بن مصنع کی طرف لیکن وہ میرا وہم تھا یہ معمر بن مصنع کی نہیں یہ روایت عمر بن شبا نے علی بن محمد مدائنی سے لی وہ بہت بڑے سیکا مورخ ہیں ان سے لی لیکن یہ روایت جو ہے وہ منقطع ہے جس طرح کہ میں مامر بن مصنع کی روایت جو ہے اس کو بنا کر اس کو اس کی طرح منسوخ کر کے اس کو منقطع کہتا رہا ہوں تو علت وہی ہے علت وہی ہے کیونکہ علی مدائنی اور اس وا... یہ جو امام حسین اور یزید کا جی، دور ہے اس کے درمیان تقریباً تقریباً ڈیڑھ سو سال کا فاصلہ ہے ہاں جی اس کے لگ بھگ کا فاصلہ ہے تو درم اتنا درمیان میں فاصلہ ہے یہ بندہ اس زمانے کو پا ہی نہیں سکا جو روایت پیش کرنے والا بات ہے کہ اس راوی یعنی اس کتاب والے اور اس قصے اس قصے یعنی اس دور کے درمیان اس قصے کے درمیان درمیان میں کئی راوی ہیں دو راوی تو کم از کم ضرور ہوں گے کتنے اب دو راوی کوئی معلوم نہیں ہے ہاں جی تو روایت بن جاتی ہے حضرت جی یہ معدل بن جاتی ہے سمجھ نہیں آئی یا منقطع بنے گی یا معلق بنے گی کہ علی بن مادانی معلق کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب اس کے جو الفاظ ہیں وہ امام حسین کی گستاخی پر مبنی ہے جب گستاخی پر مبنی ہے تو جھوٹ اور بناوٹ اور اختراع جو ہے اس کے الفاظ سے ہی پتہ چلتا ہے جب پتہ چلتا ہے تو معلوم ہوا یہ لازمن حضرت معاویہ کے دشمن برادری جو تھی دشمن دشمن لوگ جو تھے ان خبیصوں نے یہاں پر یہ روایت گھڑی ہے گھڑی ضرور ہے لیکن ابن جریر سے پہلے علی عمر بن شبہ سے پہلے علی بن مدائنی سے پہلے گھڑی گئی ہے ہاں جی اب وہ معلوم نہیں کہ یہ کس کا خبیص عمل ہے اتنا ہمیں معلوم ہے لیکن نہ معاشی کی بات صحیح ہوئی نہ کھانے والی کی بات صحیح ہوئی نہ چیز کی بات صحیح ہوئی روایت جھوٹی ہے غلط ہے سمجھ آئی کہ نہیں کسی دشمن ہے سیدنا معاویہ حضرت معاویہ کے دشمن معاویہ نے گھڑی ہے ٹھیک ہے اور امام حسین کی سراسر گستاخیاں ہیں لہذا اللہ خان والی کا فرض بنتا ہے کہ ایسی گستاخان روایت جو ہے امام حسین کی گستاخی جس کے اندر ہے وہ اس سے توبہ کرے امام حسین کی گستاخی کا سر عام اعلان کرے کہ میں نے گستاخی کی اور رجوع کرتا ہوں میں توبہ کرتا ہوں یہاں پر آخر میں ایک اور بات میں بتا دیتا ہوں وہ کہتا ہے امام حسین رجر و توفیق کر چکے تھے جزید کو زجر و توبیخ کا اسی روایت میں میں اس بدبخت سے پوچھتا ہوں بتاؤ تو صحیح کہاں یہ تو خوشامت ہے تم کہتے ہو زجر و توبیخ تم کہتے ہو زجر و توبیخ یہ تو خوشامت سے نوز باللہ بھری پڑی ہے آخر کے الفاظ پتہ ہے کیا ہیں فواسب الحسین علیہ السلام امام حسین شیر سنے جزید کے وہ اتر کھڑے ہو گئے فقال بل فوادو کا جہاں پر لکھو فوادا کا ہونا چاہیے یعنی تابا لت فوادا کا کہ وہ لونڈیاں تیرے دل کو ایسی چمبڑ جائیں گی تے تیرا دل ہی لے جائیں گی اس طرح تو بل فوادہ کا تیرے دل کو چمڑے تیرے دل کو لے جائیں ہاں جی امام حسین نے یہ کہا اور چل پڑے اس کو زجر تو بھی کہتے ہیں ہاں؟ جی میں اسی کہنے فلانے تین مبارک ہوئے چل تو جان دے تیرا کام جانے تین مبارک ہو وجہ تو بھی کھا کھانگے رجو تو بھی کس کو کہتے ہیں امام فرماتے شرم نہیں آتی اور اس نے جھوٹ بول کر ترجمے کیے اپنی طرف سے زیادتیاں کی ہیں معلوم ہوا اس نے علم کے ساتھ بھی ظلم کیا عربی بھارت کے ساتھ بھی ظلم کیا امام حسین کے ساتھ بھی ظلم کیا اور ناچیز کے ساتھ تو وہ ظلم کر ہی رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے تمام ظلموں کی جزا دے آخر الحمد للہ رب العالمین